نے چند دنوں سے بالیات اور اس کی شرح کا سلسلہ جاری کیا گیا سلسلے کی ایک کڑی علامہ کی بال جبریل ایک نظم کی طرح کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شرح اس نظم کا خلاصہ غرض و غائب اتنا ہی ہے کہ علامہ فقر اور علم کا فرق بتانا چاہتے فقر اور علم کا فرق بتانا چاہتے ہیں علامہ اس نظم شروع کرنے سے پہلے اتنا کروں کہ ایک فقر خان کا ہی ہے جس طرح کے علامہ تقسیم فرماتے ہیں فقر کی ایک فقر خان کا ہی ہے اور ایک فقر سلطانی ہے اقبال دوسرے کے حامی ہے پہلے کے نہیں پہلے کے شدید مخالف فقر خانقائی کے شدید مخالف فقر خانقاہی کی جگہ جگہ مذمت کرتے ہیں فقر خانقاہی سے مراد صرف خانقاہ اور اپنے آستانے پر بیٹھ کر یا کسی چلا گاہ میں بیٹھ کر چلے میں مصروف رہنا اپنے آپ کی محض اصلاح میں مصروف رہنا الہی یاد الہی میں مصروف رہنا تحجد اور نماز میں مصروف رہنا عبادت میں مصروف رہنا مگر کفر اور باطل کے خلاف نہ سوچنا کفر اور باطل کی مخالفت پر زور نہ دینا کفر و باطل کو ختم کر کے اسلامی انقلاب کے بارے میں اور اسلام کے نظام کے بارے میں نہ سوچنا اس کے بارے میں اس نظام اسلام کے متعلق عملی قدم نہ اٹھانا صرف ذکر و فکر میں مصروف رہنا اقبال نے اس کو خان فقر فخر کہا ہے اس کا شدید مخالف ہے یہ رہبانیت کے ساتھ مشابت رکھتا ہے عیسائی پاد عیسائیوں کے جو راہب ہوتے تھے وہ ایسے ہی درویش بن کر رہتے تھے سمجھ نہیں آئی لیکن ایک فقر سلطانی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر سلطانی صحابہ میں پیدا کیا کیا مطلب دنیا بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے عاشق بن جاؤ طلبدار بن جاؤ اور بن کر دنیا کو ہدایت کا پیغام دو اور نظام اسلام کو دنیا پر غالب کر دو یعنی ایک ہے خالی اپنے آپ کو ذکر میں دوسرا ہے لوگوں کی ہدایت کو دنیا کو کفر دنیا کو کفر اور شرنگیزی سے فساد جیتنے سے پاک کرنے کی سوچ میں بات کیا علامہ اقبال جو ہیں وہ صحابہ کرام والے فخر کی بات کرتے ہیں اور ان درویشوں کے فخر کی بات کرتے ہیں جو ہمیشہ ہر دور کی باطل اور شیطانی قوتوں کے ساتھ کرتے رہے اقبال فرماتے ہیں فخر کے سپاہ فرتے کے ہیں بوجھ داج شری و سپاہ فقر کے جو سو سپاہ فقر ہے شاہوں کا شاہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا صحیح فقیر بنتا ہے نا پھر وہ کیا شان دکھاتا ہے تاج و سریر و سپاہ تاج بھی اس کے سر پر ہوتا ہے تخت بھی اسی کا ہوتا ہے اور خدا کی فوج بھی اسی کی کیا مطلب جو فخر نبی پاک نے دیا ہے نا اس کا پیغام یہ ہے کہ بادشاہی لے فقیر یہ نہ کہنا کہ ہم دنیا سے تعلق نہیں رکھتے نہیں ہم نے دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ تم دنیا میں رہ کر دل میرے ساتھ لگاؤ اور دنیا کو دنیا سے چھڑا کر میرے ساتھ لگاؤ نہیں آئی اس طرح کا درویش نہیں بننا کہ دنیا کو دنیا کے حال پر چھوڑ دو ہم کسی کو کچھ نہیں کرنا پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو راہب نہیں بننے دیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے میں کھاتا ہوں پیتا ہوں شادی بیاہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتا ہوں اس کے حقوق واجبات ادا کرتا ہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کسی جنگل میں نکلنے کا سبق نہیں دیا کفر اور باطل کے ساتھ ٹکرانے سے ان کا دل دنیا سے ٹوٹ گیا مالک کے ساتھ لگ گیا جو تنہائی میں مقصود تھا تنہائی میں وہ ان کو خدائی میں مل گیا تنہائی میں مقصود ہے وہ کی طرف کٹ جائیے اپنے دل کو ہر طرف سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگائیے صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظر کرم فرمائی کہ صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عنایت فرمائی کہ ان کو دنیا میں رہ کر دنیا سے کاٹ لیا اپنے دین حق کی وجہ سے کیونکہ ان کا دین حق باطل اور کفر کی مخالفت کا پیغام تھا جب مخالفت کا پیغام تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باطل اور کفر کی طاقتوں کے ساتھ ٹکرائے ہر وقت مصیبتیں تکالیف نئی نئی ان پر آئیں انہوں نے برداشت کی دل ہر طرف سے کٹ گیا رشتہ دار برادریاں ٹوٹ گئی جب ٹوٹ گئی ایک نئی برادری اللہ کی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تیار ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو چلوں میں حاصل ہوتا ہے چلوں چلوں میں اور چلہ کشی میں حاصل ہوتا ہے نا وہ گھر میں حاصل ہو گیا جب اس دنیا میں کفر کا غلبہ ہو نا اس وقت سب سے بڑی عبادت سب سے بڑی عبادت بزرگان دین فرماتے ہیں اس وقت سب سے بڑی عبادت کفر کی مخالفت ہوتی ہے کفر اور باطل اگر ہے دور دورہ ہو غلبہ ہونا اس وقت سب سے بڑی عبادت کفر کی مخالفت ہوتی ہے باطل سے باطل کی مخالفت ہوتی ہے باطل طاقتوں کے ساتھ ٹکرانا ہوتا ہے جب اسلامی نظام قائم ہو جاتا ہے پھر چلے ہوتے ہیں صحابہ کرام مہاجرین و انصار کو جو مقام ملا بعد والوں کو نہیں ملتا میں نہیں آ رہی انہوں نے صحابہ کرام نے نہ مدرسے قائم کیے تھے نہ انہوں نے چلے کیے تھے لیکن ہما وقت جو دین کی فکر اور درد میں مصروف رہتے تھے اور ہما وقت جہاد کی فکر رکھتے تھے اسی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اپنے ساتھ لگا اور سب سے بڑی بات جو تھی نا سب سے بڑی بات وہ اس سے بھی مقدم ہے وہ تو رسول اکرم کی نگاہ ہے نگاہ مبارک ہے لا تقول راعنا وقول انظرنا ہاں، راعنا مت کہو کہو انظرنا محبوب ہم پر قدر فرمائی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک لاکھوں سال کے چلے نہیں پہنچتے سمجھ آئی کہ نہیں اقبال فرماتے ہیں ارے بھائی وہ کیسا فقر ہے وہ کیسی عجیب درویشی ہے جس درویشی سے حاصل اسلامی سلطنت میں عدل کا عدل کا نظام نصیب نہ ہو فرمایا نہیں فقر اصل وہ ہے جو, وہ کہتے ہیں جس فقر کی میں بات کر رہا ہوں اصل فقر وہ ہے اصل درویشی وہ ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو نظام کیا ہو ہاں جس کی یہ برکت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں چوروں کتب ہو گئے ہمارے حضرت صاحب چھوٹے فرمانے لگے یا چور تھے پھر کتب ہوئے نا اسلام کا نظام جب آئے تو چور ہوتا ہی نہیں کیسی عجیب کیسی لطیف بات مرد حکیم نے کیسی عجیب بات کہی کہ یار چور تو تھا نا بعد میں کتب بنانا اسلام کا نظام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نظام ہو تو پھر چور ہی نہیں ہوتا سمجھ نہیں آئی فخر ہے میرو کمیر آپ فرماتے ہیں بے وقوف اس کو فخر نہیں کہتے کہ وہ حاکموں کا محتاج ہو نہیں فخر یہ ہے کہ حاکم اس کے محتاج ہو فخر ہے شاہوں کا شاہ یہ دولت فقر جس کو عطا ہو جاتی ہے اور سنو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ یہ منگتے فقیر آج کل یہ اوتری کے سبز پگڑی والے ایک ساتھی نے مجھے بتایا اس عید کے موقع پر سبز پگڑی والی جو تھے نا سبز پگڑی والے انہوں نے مسجد میں اپنے جناب وہ جماعت کے بندے بھیج دیے اور عید کے بعد وہ سامنے جولی لے کر کھڑے ہو گئے جس دوست نے مجھے یہ بات کہی نا اس نے کہا جب میں نے دیکھا میں نے کہا یار یہ کیا ڈرامہ ہے پھر کہنے لگا میرے دل میں آیا یار استاد چشتی کے درویش ہوتے نا تو بھوکے مر جاتے ایسا کام نہ کرتے میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں صحیح بات ڈالی ہے یہ تو قرآن مجید میں آیا للفقراء الذين اخترو في سبيل الله لا يسالون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف فرمایا صدقات و خیرات کے حقدار وہ لوگ ہیں وہ درویش ہیں وہ فی سبیل اللہ جو کام تو سارے کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو اپنے راستے میں روک رکھا ہے کہ اگر تم کام کرو گے تو پھر دنیا کو ہدایت کا کام کون کرے گا اس مجھول کا سیگا ہے یہ نہیں ہے کہ خود بیٹھے ہوئے ہیں نہیں سارے کام کر سکتے ہیں مگر اس سے رو اللہ تعالیٰ نے انہوں پجابی چاکھا ڈکیا ہویا ہے اوہ جاکیوں میں ہاں اوہ نا جاوی خدا دا نہ ہی تو جے دنیا داری ہے اوہ در کمائن پہ گیا میرے میرے بندیاں نو دین دا کام کنے یہ کنے دسنا ہے اوہ دین اوہ سرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں روک کر رکھے ہوئے ہیں محسور ہے رب قید کر کے بایا نہیں جانا میں تو آنا نہیں جانا میں تھوڑے سارے بندوبست آپ کرا گا تو نہیں جانا نا یسالون الناس الحافا مانگتے نہیں ہیں لاکھ لانات تو یہ کیسے درویش ہیں جو مسجد کے دروازے پر جلی چوک درویش ہے لا يسالون الناس الا يحسبهم الجاهل اغنياء من التحفف فرمایا جو ان کے حالات کو نہیں جانتا ان سے واقف نہیں ہے بے خبر آدمی ہے انجان ہے ان کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں کتنے مالدار لوگ ہیں بھائی یہ تو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی میرے حضرت صاحب جو ان کے درویشوں کی یہی شان ہے سمجھ نہیں آئی اور اگر یہ نہ ہو تو سمجھو حضرت کا درویش ہی نہیں ہاں۔ آپ کے سامنے ہے یار اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر طرح کا ہر طرح کا وقت ہم پر آیا ہے ہر طرح کا وقت دیکھا ہے یا جی بوٹا صاحب تشریف فرمائے جی جانتے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے استغنا کے ساتھ وقت گزارا ہے ہم نے کہ نہیں گزارا لیکن یہ سب حضرت کی برکت ہے میرے حضرت ہمیں ہمیشہ استغنا اور بے پرواہی کا سبق ہاں، ہاں، ہاں، سمجھ نہیں آ رہی ایک مرتبہ میں نے عرض کی ایک دوست کہتا ہے کہ جگہ لے لو ہاں فرماتے ہیں تم لے لو مجھے اللہ رسول کافی ہے میں دل کی بات کہتا ہوں اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کاش کہ یہ لفظ مجھے مل جاتے اور ساری دنیا مجھ سے لے لیتے ان ان, ان لفظوں میں جو کچھ ہے نا ہے ہر شیلا ہی کانپ اٹھا ہوگا کیا مرد فقیر اتنا تیرا مجھ پر اتنا اعتماد ہے مجھے اللہ رسول کافی جیسے صدیق اکبر نے کہا کا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا انہوں نے عرض کیا قید الحم اللہ و رسول اپنے گھر والوں کے لیے یا رسول اللہ میں نے اللہ رسول کو چھوڑا پنجابی جمع آندے نے اللہ ربی والے اللہ نبی واحد یہ صدیق اکبر کی سنت ہے اس طرح کہنا وہ بھی تو اس کو شرک سمجھتا ہے لیکن اس کی تباہ وادی اس کی تباہ مشرکانہ ہے خیر اس, اس فقر کی بات کر رہا ہوں بھائی دنیا اندھی ہے حضرت صاحب کو نہیں پہچان یار کیا ہم اندھے ایمان حضرت صاحب دنیا کے طلبگار ہوتے کسبیا کہتا ہوں پتہ نہیں کتنا دنیا ان کے پاؤں میں آ جائے آگے بات سنیے بھائی آگے اقبال یہ فرماتے ہیں کہ علم کا مقصود کیا ہے اور فقر کا مقصود کیا ہے ذرا سمجھنا بھائی کہ علم کا مقصد کیا ہے اور فقر کا مقصد کیا ہے اب مقصد اور غرض غایت کے اعتبار سے دونوں میں فرق بتانا ہیں فرماتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکیے عقل و خرد علم کا مقصود پاک کرنا سمجھنا یار آپ پتہ چل جائے گا علم کیا ہوتا ہے فرمایا علم کا مقصود کیا ہے بولو قتل کو پاک کرنا فرمایا فقر کا مقصود ہے دل اور نگاہ کو پاک رکھنا دل اور نگاہ کو کہ دل اور نگاہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو نہ اس کا مطلب یہ پہلے شیر مصرے کا مطلب یہ نکلا جب جب علم کا مقصد عقل کو پاک کرنا ہے تو وہ علم ہی نہیں جو عقل کو پلیز کرتا کے بیان کے مطابق وہ علم ہی نہیں جو عقل کو سمجھ نہیں آئی یہاں تک تو کہا گئے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ دل اور نگاہ مسلمان کیسے سمجھنا یہ فخر والے کرتے ہیں عقل اب علم والا کیا علم کا مقام ہے کہ عقل کو پاک کرے یعنی سوچا پلیت کٹ دے یعنی عقل علم دا کام ہے کہ جب علم آئے گا عقیدہ صحیح ہوگا فکر صحیح ہوگی بات سمجھ نہیں آئی جب فکر صحیح ہوگی تو عقل پاک ہوتا چلا جائے گا عقل کو پاک کرنا اس کا مقصود ہوگا علم کا لیکن فرماتے ہیں جو فخر ہوتا ہے فقیر درویش لوگوں کی سنگت صحبت میں جب نہ جب تک نہ بیٹھو نا میں تسبیہ کہتا ہوں دل پاک نہیں ہوتا دل کے تمام صفات زمیمہ پوکارا لوگ اپنی نگاہ اور تربیت سے پاک کرتے ہیں نکالتے ہیں صفات بری صفات کو نکال دیتے ہیں اور اچھی صفات اور یہ پکی بات ہے کہ فقراء لوگ جو ہوتے ہیں نا ایمان سے ان کا لوگوں کے دلوں پر پورا قبضہ اور گرفت ہوتی ہے لیکن فضل اللہ کا یہ کیونکہ فضل الہی جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کے تمام لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس طرح چاہے تبدیل کر دے جس طرح چاہے اس کے اوپر قبضہ قدرت میں ہے نا لیکن ہر کسی کے کرتا نہیں ہے جس کا مقدر ہوتا ہے اسی کے کسی طرح فوکارا کے قبضے میں دل ہوتے ہیں مگر جن کا مقدر ہوتا ہے انہیں کا بدلتے ہیں ایمان بالکل میرے یوں سمجھو کہ یہ تجربے کی بات ہوتی ہے نا پڑی پڑھائی پڑی پڑھائی نہیں یہ تجربے کی ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں اسی طرح اگر یار اب دیکھو یار کیسے عجیب بات ہے کہ لانتی قوم ہماری اتنا عجیب ہاں جی بن گئی ہے کہ علم اس کو کہہ دیا جو عقل کو پلیت کرتا ہے دل کو بھی پلیت کرتا ہے عقل کو بھی سمجھ بات قاضی کی جماعت والے نا قاضی کی جماعت والے یہ ہے نا پنجاب یونیورسٹی جانتے ہو نا پنجاب یونیورسٹی اسکول پیشاب یونیورسٹی ہے کہتا ہے پیشاب یونیورسٹی ہمارے درویش نام رکھنے کے بادشاہ کیا ہے اچھا خیر پنجاب یونیورسٹی کے وہ جو ہے نا کیمپس کیمپس جو ہے نا کیمپس کے نہر والا چوک ہے وہاں پر لکھا ہوا تھا جماعت غیر اسلامی کی طرف سے قاضی والی جماعت چشم ما روشن دل ما شاد اس کا مانا ہوتا ہے ہماری آنکھ روشن ہے دل ہمارا خوش حضرت صاحب وہاں سے گزرے ہاں، اللہ اکبر آپ نے فرمایا یار یہ کنجر اور منافق اور پلیت اور کافر لوگوں کی صفت ہوتی ہے آنکھ روشن کی مطلب کدی نہ کسی نہ کسی کوری ری رہتی ہے دلے ماں شاد کڑی فسی آ دل خوش آپ فرماتے ہو لائنو مومن کی یہ شان نہیں ہوتی مومن کا دل غمگین ہوتا ہے اور آنکھ اس کی پر نم ہوتی ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کیا نہیں فرمایا کیوں بھائی میاں صاحب فکرا دی گالی تھی ہیں وہ ٹھرکی ٹولا ٹھرکی ٹولا کی لکھتی کڑا کنجرا تھا چشمے ماں روشن دلے ماں میرے حضرت نے فرمایا چشمے ماں پورنم وہ دل ماں پور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک بیان کی گئی دائم الحزن ہمیشہ آپ غم زدہ رہتے لیکن اتنا ہوتا تھا دل غم میں مبتلا رہتا تھا دین کا غم اللہ کا غم کیا اور پھر لوگوں سے جب ملتے تو پھر آپ غم محسوس نہ ہونے دیتے لوگوں کی ملاقات کے وقت اگلے کے ساتھ خوشرو ہو کر پیش آتے تاکہ اگلے کی پریشانی دور کر دوں میں نے حضرت صاحب کو اسی حال میں دیکھا پتہ نہیں کتنے مصیبتوں اور تکلیفوں کے پہاڑ ہیں اس مرد پر بس وہی اٹھا رہے ہیں لیکن جب بھی ملتے ہیں ہمارے دکھ کی پریشانیاں دور کر دیتے ایسی باتیں شروع مجھے جب بھی پریشان دیکھا ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں فوراً وہ دے نہیں بدل جاتا ہے پریشانی یہ فقیر کی نشانی ہے مرد کامل ہاں دل درد درد دل مبتلا رہتا دل خوشی بزرگ فرماندن اللہ تعالیٰ تو کٹ جانا اس واسطے اللہ تعالیٰ جس پر کرم کرتا ہے جب اس کو خوشی کوئی دنیا کی آنے لگتی ہے ادھر ادھر خوشی تو اللہ تعالیٰ فوراً ساتھ کو غم دے دیتا ہے تاکہ دل پھر اپنے صحیح راستے پر چل پائے صاحب فرماتے ہیں درد مندا نہیں لوڑ تبیبہ درد مندا نہیں لوڑ تبیبہ کم سارے وچ دردہ

سمجھ نہیں آئی کیسے کیسے شیطانی جملے لے لکھے ہوئے ان کی ہر ہر بکواس اسلام اور قرآن سے ٹکراتی ہے لیکن فدو قوم کو پتہ نہیں چلتا فدو جو فدو آندے گھر فدو آئے فدواں ڈول بجائے قوم جو فدو بن گئی ہے انگریز ماں چو دینا واسطے پتہ نہیں کی رب دی رحمت بن کے آیا روشنی دیتی کلئی روشنی ہاں کڑی لبن دی ہاں، کڑی کیویں لبنی ہے روشنی چانن ٹک اوتھے بجنا ہاں، واہ ہاں۔ سمجھ آئیے الحمدللہ ایک ہی علم ہے جو عقل کو پاک کرتا ہے کنا علم شریعت مصطفیٰ علم دین ہے اسی وجہ سے آئے سرک پور کا تاجدار سرکر کام العارفین میاں شیر ربانی فرمایا کرتے تھے او بیلیو علم علم دین ہے اور کوئی علم اقبال بھی یہی کہتے ہیں علم کا مقصود ہے کے حق لوگ خرد ان لائنوں کا کل ایسا پلیت ہوتا ہے لائنوں کا ہر وقت پلیتی سوچ کیسے لوٹیں کیسے ماریں کیسے فراڈ چکر بازیاں بغیرتیاں زنا بدکاری عیاشی لانتیوں کو چوبیس گھنٹے ایک ہی خیال رہتا ہے یا کھانے کا یا پانے کا یا ہگنے کا یا بدکاری کرنے کا <laughs> یا لوٹنے مارنے کا ہے اور خیال ایمان سے بتاؤ ہے اس کو کہتے ہیں لاکھ جو سمجھتے ہیں یہ شعور ہے اتنا بے شعوری کہاں سے آئے گی اگر یہ شعور ہے تو پھر بے شعوری کس کا نام ہو سمجھ نہیں آئی آگے سنو بھائی ہاں ہاں, ہاں۔ یہ شعر آپ حضرت صاحب سے عام سنا, سنا کرتے تھے سنتے ہی رہتے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ سنتے رہو گے علم فقی علم فقی ہو حکیم اقری مسیح ہو کلی سبحان اللہ علم فقی ہو حکیم فخر مسیح ہو کلیم علم ہے جو یا اور فقر ہے دان علم اور فخر میں فرق ہے علم فقیر بنتا صاحب علم فقیر کہلاتا ہے حکیم کہلاتا ہے لیکن جو صاحب فقر ہے نا وہ مسیح و کلیم ہوتا ہے مسیح ہو علم فرمایا راستہ تلاش کرنے میں مصروف ہے اور فقر وہ راستے کو جانتا کون سا راستہ ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے عارف جو ہو فقیر عارف ہوتا معرفت حق جو آ گئی تو پھر پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے بھائی اور آگے فرماتے ہیں فکر مقام نظر علم مقام خبر فقر میں مستی ثواب علم میں مستی فرماتے ہیں فقر مقام نظر کیا مطلب فقر صاحب وہ صاحب نظر ہے علم والا صاحب خبر ہے وہ صرف حق کی خبر رکھتا ہے یہ حق کو دیکھتا ہے یعنی وہ صرف جانتا ہے اس کے مقابلے لیکن یہ صاحب نظر ہے وہاں تک پہنچا ہوا ہے فقر میں مستی ثواب ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست رہنا لیکن علم میں مستی ادھر مستی ادھر تو ہوش میں رہنا ہے نا ہوش میں رہے گا تو کچھ عقل میں آئے گا لیکن فقیر کیا کرتا ہے فقیر کو ایک مستی ملتی ہے وہ اپنے مولا کی یاد میں ہمیشہ مست رہتا ہے فرق بیان ہو رہا ہے نا علم و کا علم کا موجود اور فقر کا موجود اور علم کا موجود اور فقر کا موجود اور اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ بات ہے کلمہ دونوں پڑھتے ہیں صاحب علم بھی پڑھتا ہے صاحب فخر بھی پڑھتا ہے لیکن فرمایا دونوں کے کلمے میں یہ فرق ہے وہ کہتا ہے صرف عبادت کے لائق کوئی نہیں علم والا اور فقیر کہتا ہے حقیقت میں دیکھو تو موجود ہی کوئی نہیں ایک ہی موجود ہے باقی ایک ہی ہے اس نے کون سے سب کچھ قائم کر رکھا ہے کون ہے جب جب تک چاہتا ہے کسی کو رکھتا ہے جب چاہتا ہے لے جانا تو ختم کر دیتا معلوم ہوا اصل تو وہی ہے جس جس نے قائم کرا تو موجود حقیقت میں وہی ہے جو کچھ ہے باقی یہ سب مجاز ہے سمجھ نہیں بات کیا ہے اور آگے اللہ جڑتی ہے جب فخر کی شان پہ تیرے خودی چڑھتی ہے جب فقر کی شان پہ تیرے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کالے ہی پتہ اقبال ہی کس کو کہا ہے غیرت ایمان اور آزادی خیر اللہ کے ہر قانون اور حکمرانی سے آزاد صرف اللہ کے فقیر وہی ہوتا ہے جو صرف اللہ کا فرماتے ہیں جب یہ چیز یہ فخر کسان پرتے رہتے فخر یعنی وہ ایمان غیرت اور آزادی حریت جب یہ فخر کسان پر چڑھ جاتے ہیں فخر کی کی مطلب ساتھ ان یعنی کے فقر شامل ہو جائے فقر مطلب کیا جب اللہ کا فقیر ایسا ہوتا ہے نا تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہی اقبال فرماتا ہے ایک ایک فقیر کی چوٹ ایک فقیر کی چوٹ پوری فوج کا کام دیتی ہے فرماتے ہیں دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو دل اگر اس خاک میں و بیدار ہو تیری نگاہ توڑ دے آئی و میرو اگر دل تیرے زندہ ہو جائے نا سورج اور چاند کو تو توڑ سکتا ہے تیری ایک نگاہ ان توڑ دے گی تعینات ہو جائے گی یہ ہے علم اور فقر کا فرق جو علامہ اقبال نے بیان کیا آپ کو اللہ تبالا کرنا چاہیے اللہ